جمعے کے بیان میں آپ نے فرمایا کہ مغرب کے ٹائم بچوں کو باہر نہ نکالیں جی۔ تو اکثر لوگ چھٹی والے دن اثر کے بعد پارک وغیرہ میں جاتے ہیں بچوں کو لے کر اور وہاں درخت بھی ہوتے ہیں تو کیا بچوں کو لے کر نہ جایا جائے یا مغرب کے بعد لے جا سکتے ہیں تو وہ جمعے کی تقریر بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی اور یہاں آپ کو خط لکھا بھائی یہی تو میں نے کہا کہ ادی شریف میں ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے شیاتین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو باہر مت نکالو محفوظ رکھو گھر میں پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ باغ میں جانا کیسا گارڈن میں جانا کیسا بھائی میں نے تو آپ کو بتا دیا لہٰذا اس کی پابندی کریں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نکلیں تو کوئی جن یا بھوت اس کو پکڑ لے لیکن حدیث شریف میں اگر وہ احکامات جن سے ہم بچیں بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں ہم لوگ